درپوت کافروں تم نے تو صرف ڈانس کرنے والا مسلمان دیکھا ہے تم نے ہمارے چند وقوف لوگوں کو جو تمہاری لڑکیوں کے رخساروں پہ مرنے کے لیے وہاں جاتے تھے دیکھا ہے تم نے محمد عربی کے ان غلاموں کو نہیں دیکھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رقص کرتے ہیں جو جسم کے ساتھ بم باندھ کے جھوم جھوم کے کہتے ہیں نمی دانم کے آخر تو دمے دیدار می رقسم مگر نازم بئی زوتی کہ پیشے یار می رقسم جو اللہ سے ملاقات کی خوشی میں رقص کرتے ہیں تم نے گلے میں لاکٹ پہننے والا نوجوان دیکھا تھا تم نے اپنے جسم سے بارود باندھنے والا نوجوان نہیں دیکھا رب کعبہ کی قسم امت مسلم ان جوانوں کی موجود ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسموں کے چہرے بکھیرنا فخر محسوس کرتے ہیں